السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین علاؤدوان الظالمین واشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشد ان محمد ابد و رسول بلغ الرسالہ و عبد المانہ و نسح الما و ترکہ البیبا لئی الحا کنہا رحا الہ الک صلوات اللہ وسلم علیہ و علیہ و علیہ ومن اهتدى واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد قال الله الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد ان ان يدافع عن الذين لا يحب كل خوان معزز معزد مکرم محترم ناظرین ایک دو دن پہلے میرے پاس حیدرآباد کے مولانا عبدالرحیم خرم جامعی صاحب کی ایک ویڈیو کلپ موصول ہوئی جس میں انہوں نے تبلیغی جماعت کے تعلق سے مملکت سعودی عرب کے اندر جو خطبہ دیا گیا اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے اسی کے حوالے سے میں آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ اس کلپ کے اندر مولانا خرم جامعی صاحب نے بہت زیادہ مملکت سعودی عرب پر افطرا پردازی اور جھوٹ گڑھا ہے لہذا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم اس جھوٹ کا کنڈم کریں اور جو حق ہے وہ لوگوں کے سامنے لائے جائے سب سے پہلے تبلیغی جماعت پر پابندی کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کبھی حال ہی میں جو وزارت و اسلامیہ سعودی عرب کی جو اسلامی امور کی وزارت ہے اس کی طرف سے جو سرکولر جاری ہوا تھا اس میں تبلیغی جماعت پر پابندی کا کوئی ذکر نہیں تھا اس میں صرف یہ بات کہی گئی تھی کہ تبلیغی جماعت کے جو برے عقائد ہیں ان کی جو گمراہیاں ہیں ان کی جو اختہ ہیں وہ سب بیان کیا جائے اور یہ بھی بیان کیا جائے کہ مملکت سعودی عرب میں حزبی جماعتوں کی طرف نسبت کرنا یہ ممنوع ہے اور اسی میں سے یہ جماعت بھی ہے جماعت تبلیغ و دعوی یہ چوتھا بند تھا جو سرکولر جاری ہوا تھا جہاں تک تبلیغی جماعت پر پابندی کی بات ہے تو یہاں صرف تبلیغی جماعت نہیں بلکہ مملکت سعودی عرب کے اندر کوئی بھی فرقہ رجسٹرڈ نہیں ہے اور یہاں ایک وزارت اسلامی امور ہے جس کے تحت باقاعدہ یہاں پر دینی پروگرام ہوتے ہیں اور اور داو تبلیغ کا کام کیا جاتا ہے جہاں تک تبلیغی جماعت پر خطبہ دینے کی بات ہے اس کی گمراہیوں پر خطبہ دینے کی تو یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے پچیس چھ چودہ سو بیس ہجری کے اندر اسی طریقے سے سولہ ایک چودہ سو چوبیس ہجری کے اندر اسی طریقے سے تین سات چودہ سو ہجری میں کے اندر اور پھر سن چالیس یا سن اکتالیس ہجری کے اندر اور ابھی پانچویں بار حال ہی میں چھ پانچ چودہ سو ترالیس ہجری جس میں یہ سرکولر جاری کیا گیا تھا کہ ان کی گمراہیاں اور ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور یہ چیز تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر ہی نہیں بلکہ عربی اور اردو ہر زبان کے اندر تبلیغی جماعت کے جو انحرافات ہیں جو گمراہیاں ہیں اور اس طریقے سے ان کے ہاں جو غلطیاں ہیں اس پر کتنی کتابیں موجود ہیں یہ کوئی نئی بات تو ایسی ہے نہیں اور اس طریقے سے کتنے دروس ہوتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر ایک جماعت دوسری جماعت کے اوپر کس طرح سے ان کا رد کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہوا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کا عمل ہوتا رہا ہے زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پہلے میڈیا نہیں تھا اتنا زیادہ لوگوں کے اندر یہ بات عام نہیں ہوئی تھی اس بار سوشل میڈیا ہے اور یہ خبر عام ہو گئی ورنہ اس سے پہلے بھی تبلیغی جماعت کی گمراہیوں پر باقاعدہ سرکولر جاری کیا گیا یہاں کی وزارت و اسلامیہ کی طرف سے اور اس پر باقاعدہ خطبہ دیا گیا یہ پہلی بات تھی جو اس حوالے سے کرنی تھی جو عام طور پر آج یہی بات کہی جا رہی کہ سعودی عرب نے اس پر پابندی لگا دی جبکہ سعودی عرب کے اندر ہر جماعت کے اوپر سمجھ لیجیے پابندی ہے کوئی بھی فرقہ اپنے فرقے کے نام سے یہاں پر کوئی دینی پروگرام نہیں کر سکتا ہے یہ صرف تبلیغی جماعت کی بات نہیں ہے بلکہ جتنی بھی جماعتیں تمام جماعتوں کے اوپر اس طریقے کی پابندی ہے اگر کوئی دینی اور دعوتی خطاب یا دینی تقریر کرنا چاہتا ہے تو باقاعدہ یہاں پر وزارت اسلامی امور ہے اور اس کے تحت دعوت مراکز قائم ہیں ان سے باقاعدہ یاد لینے کے بعد ہی انسان پروگرام کر سکتا ہے حتیٰ کہ جو دعوتی مراکز ہیں وہ بھی اگر کہیں باہر اپنا کوئی پروگرام کرتے ہیں جس میں کئی لوگوں کے آنے کی توقع رہتی ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی باقاعدہ اجازت لینی پڑتی ہے کیونکہ ایک نظام ہے دعوت و تبلیغ کا اس نظام کے تحت انسان کو چلنا پڑتا ہے تو صرف تبلیغی جماعت ہی نہیں بلکہ کوئی بھی جماعت اپنے نام سے یہاں پر کوئی دینی پروگرام نہیں کر سکتی ہے یہ پہلی بات ہو گئی ہے دوسری بات یہ کہ جنہوں نے اس کے اندر بیان کیا کہ بادشاہت میں ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے لیے وہاں خطرہ محسوس کیا جاتا ہے ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ مدعی سست گواہ چست تبلیغی جماعت خود ان کا دعویٰ ہے کہ ان سے کسی بھی ملکوں کو یا حکومت کوئی کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے اور نہ ہی سیاست سے ان کا کوئی لگاؤ ہے اور نہ ہی وہ سیاست پر کوئی گفتگو کرتے ہیں ان کا خود یہ دعویٰ ہے جبکہ ہمارے مولانا خرم جامع صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بادشاہت کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب انہیں کسی سے خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس پر پابندی لگا دیتے ہیں اور لوگ اور وہی کام یہاں پر مطلب سعودی عرب کے اندر کیا گیا تو میرے عزیز میرے بھائی یہ کہنا بالکل غلط ہے یہ درست نہیں ہے یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا تو باقاعدہ حاکم وقت کی طرف سے یا اس کے جو نائب ہیں ان کی طرف سے یا وزارت داخلہ یا وزارت خارجہ کی طرف سے باقاعدہ بیان آتا اور پابندی کی بات کہی جاتی ایسا کچھ نہیں ہوا صرف اور صرف یہاں کی جو مذہبی ایک وزارت ہے وزارت و اسلامیہ اس کی طرف سے سرکولر جاری کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص دینی اور مذہبی مسئلہ ہے چونکہ ان کے یہاں بدعت اور خرافات کثیر تعداد میں ہے اور شرک بھی ان کے عقیدے کے اندر پائے جاتا ہے انحراب بہت زیادہ ہے مسئلہ کے سلب سے منحج سے لہذا یہ بیان کرنا ضروری تھا جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہر جگہ اور ہر ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں لہذا انہوں نے جب بات کہی ہے کہ خطرہ محسوس کرتے ہیں تو پھر پابندی لگا دی جاتی ہے یہ بالکل غیر ذمہ دارانہ اور بالکل جھوٹ اور اس طرح بردازی ہی ہے اس سے زیادہ اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان کا موازنہ انہوں نے کیا ہے امام بخاری سے امام احمد بن حنبل سے اور اس طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سے کہ جب حکومتوں کو خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے جیلوں کے اندر ڈال دیا ایک ایسی جماعت جس کے ہاں خرافات ہی خرافات ہے بدعات ہی بدعات اور شرک اور جو ہے مذہب اور مسلق کے سلب سے اس قدر انحراب پایا جاتا ہے ان کا موازنہ موازنہ اور تقابل ام امام احمد بن حنبل اور امام مالک اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سے کیا گیا اور پھر مولانا صاحب کا تاریخ کا کتنا گہرا علم ہے خود واضح ہو گیا کیا ان تینوں کو صرف اس بنا پر پابندی لگائی گئی یا جیل میں ڈالا گیا کیونکہ یہ حکومت چاہتے تھے کس قدر انہوں نے ان کی قربانیوں کو پر پانی پھیر دیا اور ان کی قربانیوں پر درامتی چلا دی ایک جملے کے اندر کہہ کر کے کس قدر حیرت کی بات ہے امام احمد بن حنبل کا مسئلہ معروف ہے خلق قرآن کا مسئلہ تھا اور تین بادشاہ معمون اور اس طریقے سے کیا نام معتصم اور واسق ان تین بادشاہوں کا دور انہیں ملا اور وہ تینوں اس بات کے قائل تھے کہ قرآن مخلوق ہے اور امام احمد الحمر رحمۃ اللہ اس پر ڈٹے رہے اور جب خلیفہ المتوکل باللہ آئے تو انہوں نے اعتراف کیا اور اس طریقے سے جو یہ فتنہ تھا خلق قرآن کا وہ ختم ہوا اس کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا ورنہ وہ تو اس بات کے قائل تھے کہ حکومتوں کی حکومت جو حاکم ہوتا ہے باقاعدہ اس کی اس کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا لوگوں ان سے سوال بھی کیا ان کے لیے باقاعدہ وہ دعائیں بھی کیا کرتے تھے تو یہ کہنا کہ حکومتوں کو خطرہ تھا اس لیے ان کو جیل میں ڈالا گیا یہ بالکل غلط بات ہے امام ماہر رحمتہ اللہ علیہ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی معلوم ہے کہ وہ زبردستی جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی یہ ان کا فتویٰ تھا لہذا ان کو مجبور کیا گیا کہ اس فتوے سے رجوع کرنے کے رجوع نہیں کیا حکومتوں کو کوئی ان سے خطرہ نہیں تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معاملہ معروف ہے کہ لفظی بالقرآن کی ہم جو پڑھتے ہیں ہمارے جو ہم ادا کرتے ہیں قرآن کریم کے پڑھتے وقت ہمارا بولنا اور ادا کرنا یہ مخلوق ہے یہ مسئلہ تھا جس کی بنا پر کچھ ان کے تعلق سے شوشا چھوڑا گیا اور اس طریقے سے کچھ لوگوں کے درمیان بدگمانیاں پھیلائی گئیں اور پھر نیسا پور سے ان کو نکال دیا گیا وہ نکلنے پر مجبور ہو گئے تو ان کو بھی جیل کے اندر نہیں ڈالا گیا تھا انہیں جیل میں ڈالا ہی نہیں گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تو یہ جو تینوں ائمہ کا نام لیا گیا اور لا کر کے اس کو یہاں جوڑ دیا گیا کہ ہمیشہ سے ہوتا رہا تاریخ کے اندر یہ بالکل بے بنیاد بات ہے اور یہ تاریخ سے عدم واقفیت کی دلیل ہے جو مولانا نے یہ کہہ کر کے اپنی بات ثابت کر دی ہے کہ تاریخ سے انہیں کسی بھی طرح کی کوئی واقفیت نہیں ہے اس طریقے سے امت وحدہ کا بار بار انہوں نے راگ الاپا ہے میرے بھائی جو مسلک کے کے حاملین ہیں اور اس کے ترجمان ہیں وہ سب سے زیادہ اس بات کے قائل ہیں اور سب سے زیادہ ان کے یہاں رواداری پائی جاتی ہے سب سے زیادہ ان کے یہاں حلم بردباری اور تحمل پایا جاتا ہے اور آج بھی دیکھیے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر جتنی بھی جماعتیں وجود میں آئی ہیں ان جماعتوں کے پیچھے سمجھ لیجئے مسل کے یعنی جو ہمارے سلفی علماء ہیں علیحدی علماء ہیں ان تمام لوگوں کا ہاتھ تھا اور جماعتوں سے مراد میری یہ ہے جیسے مسلم پرسنل بورڈ ہے یہ بورڈ جو قائم ہے اس کے پیچھے بھی اہل حدیث علماء کا ہاتھ تھا اس طریقے سے نزت العلما علماء ہے اس کے پیچھے بھی اہل حدیث علماء کی کوششیں ہیں اور جمیعت العلماء کی تاثیر میں بھی علماء اہل حدیث کا بڑا کردار رہا ہے حتیٰ کی تبلیغی جماعت بھی جب قائم ہوئی تھی تو یہ سوچا گیا کہ جو اس کے ذریعے سے شرک و بدعات کا قلا کما ہوگا تو عہد کے ساتھ ہوگی اہل حدیثوں نے ان کا بہت ساتھ دیا تبلیغ جماعت اسلامی جب وجود کے اندر آئی تو بڑے بڑے اہل حدیث علماء بھی ان کے اندر چلے گئے یہ دیکھ کر کے کہ بھائی اس کے ذریعے سے شرک اور بدعات کا دائرہ تنگ ہوگا یا ختم ہوگا اور توحید و سنت کی بالادستی ہوگی تو جہاں جہاں بھی انہوں نے محسوس کیا اہل حدیث علماء نے سلفی علماء نے کہ مسلک سلب کی ترجمانی ہوگی توحید اور سنت کا بول بالا ہوگا شرک اور بدعت کا خراف کا قلا کما ہوگا اہل حدیث علماء نے باقاعدہ ان کا ساتھ دیا اور ان کوششیں انہوں نے کی لیکن آپ دیکھیں ان کا کیا حشر ہوا آج یہ مسلم پرسنل لا بورڈ ایک دیوبندی پرسنل لا بورڈ بن کر کے رہ گیا ہے نظرت علماء کو آپ دیکھ لیجئے وہ بھی دیوبندیوں ہی کے قبضے میں چلا گیا اس طریقے جمیت علماء دیکھ لیجئے وہ بھی دیوبندی علماء ہی کے قبضے میں ہے کسی اہل حدیث عالم کی نمائندگی اور صدارت نہیں ملتی ہے وہاں پر جبکہ تاسیس میں اہل حدیث علماء کا کردار رہا تو یہاں وہ یہاں پر وضحت امت کا راگ کیوں نہیں الاپتے آپ کیا کبھی آپ نے وفد بھیجا ان لوگوں کے پیاس کیا کبھی آپ نے ان سے درخواست کی کہ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں نام ہے مسلم پرسن لا بورڈ نام ہے جمعیت العلماء کیا یہ علماء نہیں ہیں کیا کبھی آپ نے اس طرح کی کوئی کوشش کی کہ ان لوگوں کو بھی اس کے اندر نمائندگی دی جائے اور جب اہل حدیث مساجد گرائی جاتی ہیں تبلیغیوں کی طرف سے تو پھر آپ اس طرح کا کیوں نہیں بیان دیتے کہ مسلم وحدت امت کا یا امت وحدت کا آپ اس طریقے سے کیوں نہیں بیان کیا جاتا ہے اور ابھی جب پارلیمنٹ کے اندر بدر الدین اجمل صاحب نے مسلق اہل حدیث کو دہشت گرد قرار دیا تو آپ نے کوئی فرمان جاری کیا آپ نے کوئی پریس کانفرنس کی اس کے تعلق سے تو اس طریقے سے سب سے زیادہ رواداری کا ثبوت ہمیشہ اہل حدیثوں نے دیا ہے طلاق کا مسئلہ آیا تب بھی دیکھیے انہوں نے باقاعدہ ساتھ دیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اور اس طریقے جب بھی ایسے کوئی مسائل آئے بابری مسجد کا سودا بھی اہل حدیثوں نے نہیں کیا کسی اور نے کیا اور اس طریقے سے آپ دیکھیں جب تبلیغی جماعت کے اوپر خود آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب تبلیغی جماعت کے بارے میں بات کہی جانے لگی کہ کرونا وائرس کے پھیلانے کا ذریعہ بنے تو اس طبلے بے زبان ہو کر کے کہا تھا کہ یہ غلط ہے اہل حدیث علماء بھی اور جماعتیں بھی اس کے اندر پیش پیش تھیں تو رواداری ہمیں مت سکھائیے الحمدللہ رواداری ہمارے پاس ہے اور ہم باقاعدہ اس کا ثبوت ہمیشہ سے دیتے رہے ہیں آپ نے یہ بات کہی یہاں پر کہ سعودی عرب کے اندر دعوت کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں یا اس کے خلاف قوانین نافذ کیے جاتے ہیں میرے محترم آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہے یہ بہت ہی بڑی جھوٹ بات ہے یہاں پر باقاعدہ وزارت رسم اسلامیہ قائم ہے جس کے تحت نہ صرف سعودی عرب کے اندر بلکہ باہر بھی دعوت تبلیغ کا کام کیا جاتا ہے اور مسلک سلف کی اشاعت کی جاتی ہے ہزاروں اور علماء اور دعات وزارہ کی طرف سے پوری دنیا کے اندر مبوس ہیں اور اس طریقے سے وزارت اسلامیہ کی طرف سے یہاں پر سعودی عرب کے اندر پورے شہر گاؤں گاؤں کے اندر دعوتی مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں سے الحمد کتاب و سنت کی دعوت دی جاتی ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں اور کتنے ایسے کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے شرک کو چھوڑا بدعت و خرابات کو چھوڑ کر کے توحید و سنت کو غیر لگایا الحمد یہاں پر سب کے درست ہوتے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں اور اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ جامعہ اسلامیہ مدین منورہ جہاں پر تقریباً ڈیڑھ سو سے زیادہ ملکوں کے طلبہ پڑھتے ہیں اور باقاعدہ ان کو مکارفہ بھی دیا جاتا ہے اور مفت ان کے لیے یعنی مملکت سعودی عرب کی طرف سے مکمل ان کے لیے انتظام کیا جاتا ہے تو الحمد یہاں پر دعوت تبلیغ کا کام بڑی خوشی کے ساتھ ہو رہا ہے الحمد دعوتی مراکز یہاں پورے دن اور رات مصروف رہتے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ الحمد اب تک شرک اور بدعت اور خرافات سے توبہ کر چکے ہیں اور جہاں تک سعودی علماء کی بات ہے تو الحمد سعودی علماء بھی یہاں پر بھی ان کے باقاعدہ دروس ہوتے ہیں حرمین شریف یعنی اندر دروس ہوتے ہیں اور اس طریقے جو مساجد ہیں وہاں پر باقاعدہ دروس ہوتے ہیں لیکن ایک نظام ہے اس نظام کے تحت باقاعدہ یہاں پر درس اور داو تبلیغ کا کام انجام دیا جاتا ہے کتنے علماء ہیں جہاں پر یہاں پر جن کے باقاعدہ ہمیشہ دروس ہوتے ہیں انہیں میں سے میں چند نام آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں شیخ ہمارے استاد عبد المحدث عبد المحسن العباد حفظ اللہ ان کے بیٹے شیخ عبد الرزاق العباد اور اس طریقے شیخ سلیمان الرحیلی شیخ عبید الجابری شیخ صالح الفوزان اور محمد شیخ محمد بن رمضان الحاظری ہمارے شیخ محترم اور اس طریقے سے ان کے بھائی شیخ راشد بن رمضان الحاجی شیخ صالح الحیدان شیخ عبدالعزیز الشیخ شیخ محمد بن زید المدخلی شیخ محمد بازمول شیخ السحیمی شیخ عبداللہ البخاری اور اس طریقے سے سینکڑوں علماء ہیں جن کے باقاعدہ اور روزانہ ہوتے ہیں الحمد لہذا یہاں پر دعوت تبلیغ پر کسی بھی طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے یہ آپ نے افطرا پردازی سے کام لیا ہے مملکت سعودی عرب کے تعلق سے اس طریقے سے آپ نے سلمان الؤدہ کے تعلق بتایا کہ وہ سلفی ہیں اور وہ افتا بورڈ کے رکن تھے یہ بالکل غلط بات ہے کبھی بھی فتویٰ کمیٹی کے وہ رکن نہیں رہے ہیں بلکہ یہاں کے علماء نے ان کے منہج کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ ان کا منہج سلفی منہج نہیں ہے اور ان کا منہج کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے باقاعدہ سلفی علماء نے بیان کیا ہوتا شروع میں لوگوں کو دھوکہ ہوا ہو اور لوگوں ان کو سلفی سمجھا ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ سلفی منہج پر قائم نہیں ہے لہذا جب عالم کی کرامت اسی کے اندر ہے کہ جب تک وہ کتاب و سنت کی بات کرے مسلق سلف کی بات کرے اور مسلک سلم کے مطابق اس کا منہج اور عقیدہ ہو تب اس کی کرامت ہے اور اسے موقع دیا جاتا ہے یہاں پر الحمد اور درست ہوتے ہیں الحمد ہر جگہ لہذا اگر کوئی خارجیت کی بات کرے مسلک سلف سے ہر کر کے بات کرے تو یہ مسلک سلف کی ترجمان ہے مملکت سعودی عرب لہذا یہاں پر کسی بھی طرح کی ایسی وہ ان کو موقع نہیں دیا جا سکتا ہے اور آپ نے کہا کہ دعوت پر پابندی یہ مسئلہ یہ سعودی عرب دعوت کی بنیاد پر وجود میں آنے والی یہ واحد حکومت ہے دنیا کے اندر جو توحید کے اور دعوت کی بنیاد پر وجود کے اندر آئی ہے یہاں کے بادشاہ کہا کرتے ہیں کہ یہ دولت دولت و دعویٰ ہے دعوت کی بنیاد پر یہ حکومت وجود میں آئی پہلی حکومت آپ دیکھیں دریا کے اندر دعوت کے نتیجے میں دوسری بھی اور تیسری بھی تو یہ اسی کا امتداج ہے جو تیسرا دور ہے تو یہ دعوت کی بنیاد پر یہ سعودی عرب کا وجود ہوا ہے کتاب و سنت کی بنیاد پر توحید سنت کی بنیاد پر لہذا یہاں کبھی بھی دعوت کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی جاتی ہے الحمد جو نظام کے تحت چلتا ہے اور کتاب و سنت اور مسل کے سلب صالحین کی ترجمانی کرتا ہے الحمد اس کے لیے یہاں پر موقع ہے اور اس طریقے سے وہ داو تبلیغ کے فرائض انجام دیتے ہیں کسی کے لیے کوئی دروازہ نہیں بند کیا گیا ان لوگوں کے لیے دروازہ بند کیا گیا جو خارجیت کی بات کرتے ہیں اور مسل کے سلب کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اس طریقے سے بادشاہوں اور سربراہوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا ان کے خلاف ہنگامہ آرائی یا اس طریقے سے ان کے خلاف ہوا کھڑا کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں یا ایسے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے اور ظاہر بات ہے یہ جب بات غلط ہے تو غلط بات انسان کو کہنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے اس لیے یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ بات بالکل سراسر اور غلط بات ہے آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا کہ دو ہزار تیرہ میں دیوبند کے اندر باقاعدہ اجلاس تحفظ سنت کا مشاورتی اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں سعودی عرب کے جو مکاتب جالیات ہیں ان کو بند کرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو بھی دعوتی مراکز ہیں دنیا مملکت سعودی عرب کے اندر ان کو بند کر دیا جائے حالانکہ وہ مطالبہ کبھی پورا نہیں کیا گیا کیونکہ یہ مملکت تو یہ دعوت کے کی بنیاد پر وجود میں آنے والی حکومت ہے لہذا یہ باتیں جو آپ نے کہی ہیں یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے اور کہ آپ جیسے عالم دین جو ایک جامعہ عربیہ رائے درگ جو مسلک سلف کا ادارہ ہے اور ایک اہلدی سلفی ادارہ ہے وہاں کے فارغ التحصیل ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ایسے لوگ میرے بھائیوں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ایک آدمی اگر اہل بدعت میں سے ہے اور وہ کوئی بات کرتا تو لوگ جانتے ہیں کہ بھائی وہ اس کا منہج غلط ہے اور اس کا عقیدہ غلط ہے لہذا اس کی باتیں بھی غلط ہیں لیکن اگر کوئی مسلک شلف کا دعویٰ کرے اور مسلک کے سلف کے اداروں سے متخرج ہو اور سلفیت کے خلاف بات کرے تو بیچارے جو مسلک کے حق کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے یا جو سلفیت کو اور منہج اور عقیدے کو نہیں سمجھتے ان پر برا اثر قائم ہوتا ہے اور وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اس طریقے سے ایسے لوگ زیادہ جو ہے نقصان پہنچا دیتے ہیں اس لیے اس کی لاج رکھیں اور مسئلے کے سلب کی بات کریں مسئلے کے سلب کی نشر و شاعت کریں الحمد ہمارے درمیان بہت رواداری ہے اور اس طریقے سے رواداری یہ ہمارے ہاں باقاعدہ موجود ہے الحمد اور اس پر باقاعدہ ہمارے ہاں عمل بھی ہوتا ہے ہم کتاب و سنت کے جو ہے ترجمان ہیں مسئلے کے سلب کے ترجمان ہیں اور کتاب و سنت حکمت سکھاتی ہے اگر حکمت ان کے حاملین کے پاس نہیں ہوگی تو حکمت کس کے پاس ہوگی لہذا یہ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں یہ ساری باتیں سراسر غلط باتیں ہیں اور ہم ان تمام باتوں پر جو ہے ان تمام باتوں کا ہم نے اسی لیے یہاں پر رد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العامین ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ رب العامین ہمیں حق پر قائم رکھے اور اللہ ہر العامین ہمیں مسلک شلف کا ترجمان بنائے اور اللہ ہر بلامین